امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے شیراز اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے شیراز اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے مت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے شیرا اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے غیروں نے ظلم توڑا اپنوں نے ہائے چھوڑا غیروں نے ظلم توڑا اپنوں نے ہائے چھوڑا غیروں نے ظلم توڑا اپنوں نے ہائے چھوڑا دے دے تو ہی سہارا تیرا ہی آسرا ہے دے دے تو ہی سہارا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے تیرا اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے شیرازہ اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے دل خون رو رہا ہے رنجور ہو رہا ہے دل خون رو رہا ہے کنجور ہو رہا ہے دل خون رو رہا ہے رنجور ہو رہا ہے حالات رات نے ستایا تیرا ہی آسرا ہے حالات نے ستایا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے شیراجا اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے شیراجا اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے دشمن ملے ہوئے ہیں جنگ پر تلے ہوئے ہیں دشمن ملے ہوئے ہیں جنگ پر تلے ہوئے ہیں دشمن ملے ہوئے ہیں جنگ پر تلے ہوئے چاروں طرف سے گھیرا تیرا ہی آسرا ہے چاروں طرف سے گھیرا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے شیرازہ اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے شیرازہ اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے پھر سے کوئی عمر دے آدا کی جو خبر لے پھر سے کوئی عمر دے آدا کی جو خبر لے پھر سے کوئی عمر دے آدا کی جو خبر لے ہر ایک نے پکارا تیرا ہی آسرا ہے ہر ایک نے پکارا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا آسرا ہے شیراجا اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے شیراجا اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے بندوں کو اپنے دے دے اسباب زندگی کے بندوں کو اپنے دے دے اسباب زندگی کے بندوں کو اپنے دے دے اسباب زندگی کے ظلم و ستم نے مارا تیرا ہی آسرا ہے ظلم و ستم نے مارا تیرا ہی آسرا ہے امت کو خدایا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے شیراضا اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے شیراضا اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے کرتا گئی تجاپ تیرا عبید یا رب کرتا ہے التجاب تیرا عبید یا رب کرتا ہے التجاب تیرا عبید یا رب کر دے کرم خدایا تیرا ہی آسرا ہے کر دے کرم خدایا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے میں خدایا تیرا ہی آسرا ہے شیرا اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے شیراجا اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے تیرا ہی آسرا ہے تیرا ہی آسرا ہے تیرا ہی آسرا ہے تیرا ہی آسرا ہے